حضرات اعلان کے مطابق آج ربی ربل کی مناسبت سے رسول خدا علیہ صاحب تسلیم کی حالات زندگی کا سلسلہ شروع کیا جانا تھا پچھلے سال یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور اس کو آپ کی نو مدنی زندگی کے اختتام پر بند کر دیا گیا تھا یعنی ہجرت تک یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھیں جو کیسٹ میں محفوظ ہوں گی اب تک بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ اس کو آگے یعنی مکی مکھی زندگی جو آتی ہے اس کو بھی بیان کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ کمپلیٹ ہو جائے ضروری بھی ہے موجودہ حالات میں اس یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضور الحسین مدینوں میں آنے کے بعد بادشاہ ہو گئے کہا ہے کہ مکے میں جب تک حضور تھے تو پیغمبر تھے اور مکے سے جب مدینے میں آ پائے تو آپ بادشاہ ہو گئے یعنی دو زندگیاں اپنی گویا مانی جاتی ہیں زندگی مکہ میں جو پریشانی اور صحابہ کرام کے بعد مصائب کی اور تکلیفوں کی زندگی ہے آگ بلند کرنے کے جرم میں صحابہ کرام کے اذیتوں سے گزرنا پڑا پہاڑیوں پہ ننگی پہاڑیوں پہ کھینچے گئے ریتوں میں جلائے گئے گھر بار چھوڑنا پڑا بھوکے پیاسے رہے روزے پیش دیے گئے لیکن مدینہ آنے کے بعد چونکہ طاقت مل گئی انہیں اور چونکہ مدینہ نے کے بعد ایک دوسری زندگی حضور کی ہے ایک حاکم ایک پر ایک شہنشاہ کی زندگی اور اس کے بعد پھر غزوات ہیں یعنی وہاں مکے کی زندگی میں تو مصائب ٹوٹ رہے تھے لیکن مدینہ کی زندگی میں غزوات آتے ہیں جنگ بدر ہے جنگ وحد ہے جنگ خندق ہے مکہ ہے عذاب ہے تو گویا یہاں زندگی پلٹ جاتی ہے اور طرح کی زندگی ہو جاتی ہے تو اسلام دشمن یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور زندگی دو پہلو ہیں ایک زندگی جس میں آپ پیغمبر کے روپ میں دکھائی دیتے ہیں گاندھی نے بھی اس بات کو کہا ہے اور اس کے بعد ایک زندگی جو مدی آپ کی مدینے میں آ کر دکھائی دیتی ہے تو یہاں پر ایک بادشاہ کی ایک سیاستدان کی ایک پروڈکشن کی زندگی ہے آپ کی موجودہ حالات میں اس پس منظر میں حضور کی مدنی زندگی کو پیش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج اسلام کو یہ اس الزام کا شکار بنایا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مطلب ہے یہ بات کہی جا رہی ہے اور حضور اقدس کا وہ پہلو جو مدینے میں آتا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے مکے میں بے شک آپ نے تکلیفیں اٹھائیں اذیتیں برداشت کی ہیں بندگان خدا کے لیے لیکن مدینے کی زندگی میں ہمیں اور کوئی روپ دکھائی دیتا ہے اس کی غلط روپ میں پیش کیا جاتا ہے کچھ لوگ جو تاریخ کو بھی غلط روپ میں پیش کر رہے ہیں اور اسلام کو بھی غلط روپ میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے خلاف میں پیش کرتے ہیں ضروری ہے کہ صحیح انداز میں جو ادب کی صورت کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمی کسی خاص مقصد کے تحت پھیلا جائے اس اس لیے آج سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ کہا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری دنیا اور ساری کائنات کے لیے رحم و کرم بنا کر بھیجا ہے مجھے سب رحم و کرم بنا کر بھیجا ہے یعنی آپ دہشت بن کے نہیں آئے آپ رحمت بن کے نہیں آئے بلکہ آپ رحمت بن کے آئے دنیا کے لیے ایک لفظ حضور کے لیے جو بولا گیا وہ رحمت کا لفظ ہے کبھی کبھی ایک لفظ انسان کی پوری شخصیت کے دولت پر آ جاتا ہے یہ انجینئر ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کی شخصیت کیا ہے یہ سیاستداں ہیں یہ سائنسداں ہیں یہ پروفیسر ہیں لفظ میں پوری شخصیت کا سراپا کھنچ جاتا ہے آدمی کا قرآن کریم نے حضور کو سمجھانے کے لیے حضور کی شخصیت کو سمجھانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ رحمت ہے یعنی ایک لفظ میں آپ کا پورا سراپا کھینچ جاتا ہے آپ نے جو کچھ بھی کیا شروع سے لے کے آخر تک جو بھی جد و جہد کی وہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں رحمت عالمین یعنی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے رسول رحمت ہیں یہ نہیں ہے یا رحمت الناس بھی نہیں ہے کہ آپ انسانوں کے لیے بلکہ تمام جہان کے لیے پوری کائنات کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیا حضور اقبص علیہ السلیم کے لیے کہ آپ رحمت ہیں ساری کائنات کے لیے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ آپ عرب کے لیے رحمت ہیں رسول یا آپ مکے والوں کے لیے رحمت ہیں یا آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں تو یہ اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہوتا لیکن آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے حضور اقدس کی جو شخصیت کے لیے جو لفظ دیا قرآن کریم نے ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس دعوے کو ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن کریم کی دوسری آیات کی روشنی میں قرآن کریم میں اللہ کو پہلی آیت میں سورہ فاتحہ کی رب العالمین کہا گیا ہے الحمد للہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے قرآن کریم کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے یعنی صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یا صرف کسی خاص طبقے کا نہیں ہے کسی خاص نسل کا نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا پروردگار ہے اور قرآن کریم کے لیے بھی جو لوگ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے حد العالمین یعنی یہ کتاب سارے جہان کے لیے ہدایت ہے ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے اس میں بھی کوئی خاص لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ کسی خاص طبقے کے لیے کسی خاص نسل کے لیے ہر جگہ یہ عالمین کا لفظ ہے قرآن العالمین ہے اللہ رب العالمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے تمام جہان کی رحمت ہیں تو اس ان لفظوں کو سامنے رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کے رحمۃ العالمین ہونے کا مطلب کیا ہے دیکھیے اللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہوائیں اللہ کے بادل اللہ کے موسم اللہ کا دن رات اللہ کی زمین اللہ کا آسمان کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا کسی کا مذہب نہیں پوچھتا یعنی اللہ تعالیٰ اگر بارش برساتا ہے تو سب کے لیے برستی ہے یہ ہوا چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے سورج نکلتا ہے تو سب کے لیے نکلتا ہے دھوپ پھیلتی ہے تو سب کے لیے پھیلتی ہے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میرے کھیت کے لیے بارش برسی ہے اس کے کھیت کے لیے نہیں ہے کسی کا رنگ نہیں دیکھتی اللہ کی ہوائیں اللہ کے بادل کالے کے لیے برسے گی یا گورے کے لیے برسے گی بلکہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ کون مسلم ہے کون مسلم نہیں اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہی تو ہے کہ اس کے رب العالمین ہی سب کے لیے عام ہے تو ظاہر بات ہے محمد مصطفیٰ کے رحمت ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کے جیسے اللہ کی پروردگاری میں ساری کائنات حصے دار ہے ایسے حضور کے پیار میں بھی ساری کائنات حصے دار ہے یعنی آپ کی محبت سب کے لیے ہے آپ کی شخصیت سب کے لیے ہے جیسے اللہ کی دھوپ جیسے اللہ کے بادل جیسے اللہ کی ہوائیں تو حضور جو ہے اس کائنات کے لیے سورج ہیں جو سب کا ہے آپ اس کائنات کی دھوپ ہیں آپ اس کائنات کا بادل ہیں آپ اس کائنات کی روشنی ہیں آپ اس کائنات کی خوشبو ہیں آپ اس کائنات کا چراغ ہیں جو سب کے لیے ہوتے ہیں کسی ایک کے لیے نہیں ہوتے یہ دعویٰ ہے تو بہت بڑا دعویٰ ہے یعنی یہ بات کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں کچھ سکھ ہے یا دنیا میں جہاں کہیں کوئی کسی بھی بے قرار کے دل کو قرار ہے یا کسی بچے کے ہونٹوں پہ مسکان ہے یا کہیں بھی اگر کوئی رحمت کا نظارہ ہے تو یہ سب صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مطلب یہ ہوا آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں کیا آپ بے قرار دل کے قرار ہیں کیا آپ ہوٹوں کی مسکان ہیں کیا آپ لوگوں کے یعنی دلوں کا سکون ہے کیا آپ سکھ ہیں ساری کائنات کا یعنی آپ نہ ہوں اور کائنات سے آپ کو نکال لیا جائے اور جو کچھ آپ نے کائنات کو دیا وہ لے لیا جائے تو کائنات میں دکھ کے علاوہ کچھ نہیں بچتا اس کا مطلب یہ ہے یہ اس دن کے لیے جس پہ الزام ہے کہ وہ ساری دنیا کے لیے دکھ کا سبب بن گیا ہے یا اس شخص کے لیے لفظ جس کے لیے الزام دیا جاتا ہے اس کے دشمن دیتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے لیے دکھ کا سبب بن گیا ہے اس کے لیے قرآن کریم کا اداوہ ہے ذرا ہم حضور کی شخصیت میں دیکھتے ہیں اس چیز کو کیا حضور کی شخصیت یک طرفہ ہے کیا کسی انسان کے لیے ہے کسی خاص انسان کے لیے انسان کا اپنا قصوری کیا ہوتا ہے بول تو ہم کہاں پیدا ہوں ہمارا رنگ کیا ہو ہمارا پیشہ کیا ہو اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے ہم کہاں پیدا ہوں کس کے گھر میں پیدا ہوں ہماری نسل کیا ہو ہماری زبان کیا ہو ہمارا رنگ روپ کیا ہو اس کو طے کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے اور جب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کی بنا پر ہمارے درمیان عزت و ذلت کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہمارے لیے معیار نہیں بن سکتی مانک نہیں بن سکتی ہماری اونچ نیچ کا معیار نہیں بن سکتی وہ ہمارے اعمال کیسے ہوں یہی بن سکتے ہیں معیار یعنی ہم اچھے ہیں یا برے اسی بنا پر ہم اونچے نیچے یا دلیل یا معزز ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز تو ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اپنا عمل کیسے بنائیں لیکن ہم لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں گورے ہوں یا کالے ہوں رنگ سانولا ہو ہمارا یہ سب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے زبان کون سی بولیں کون سی نہ بولیں اس کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے ہمارے اوپر نہیں ہے ہمارے پر وہ ذمہ داری ہے جو ہم کر سکتے ہیں یعنی ہمارے اعمال کیسے ہوں انسان ہونے کے ناطے ہمیں کوئی بھید بھاؤ نہیں کر سکتا وہ آدمی جو رحمت اللہ عالمین ہو اس لیے حضور علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جو دعا مانگتے تھے وہ دعا تھی اللہ اشد الناس الحم اخوا یہ اللہ میں اعلان کرتا ہوں اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اشد الناس کلحم اخوا سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس بات کا میں اعلان کرتا ہوں اس بات کی میں شہادت دیتا ہوں کتنا بڑا لفظ ہے جو حضور دے رہے ہیں انسانیت کو آج جو انٹرنیشنل کا زمانہ ہے آج کہتے ہیں سارے انسان برابر ہیں آپس میں اونچ نیچ نہیں ہے حالانکہ یہ بھی حضور کا دیا ہوا لفظ ہے مگر اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں کہ اونچ نیچ نہیں ہے سب برابر ہیں سارے لوگ برابر ہیں لوگوں یہ یہ بہت بڑا اصول ہے جو دنیا کا مانا جاتا ہے یہی ہے مینگنا کارٹا میں فرانس کے اور یا چارٹر آف ہیومن رائٹس میں اقوام متحدہ کے یا پنج شیلا میں بھارت کے حالانکہ خود بہ سے لیا گیا حضور علیہ وسلم کے لیکن یہ لفظ برابر کا لفظ ہے کہ سب آپس میں برابر ہیں قانون کا حق سب کا برابر ہوگا عزت سب کی برابر ہوگی ہیومن رائٹس سب کے برابر ہوں گے حضور برابر کے لفظ نہیں بول رہے ہیں حضور کہہ رہے ہیں اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں برابر تو ایک قانونی لفظ ہے یہ تو قانون کا رشتہ ہے اور قانون تو بڑا بے ہوتا ہے وہ تو چمڑے کے تسمہ ہوتا ہے قانون برابر تو یہ قانونی لفظ ہے حضور برادر بول رہے ہیں یہ ایک دل کا رشتہ ہوتا ہے یعنی یہ ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے حضور ایک رشتہ بتا رہے ہیں ہمارے باپ ماں آدم ہوا سب ایک ہیں لہذا اس طرح آپس میں ہم برادر ہیں ہم برابر نہیں ہیں برابر میں تو یہ ہے کہ ہم ناپتول کرتے رہیں گے تو نے یہ لیا یہ دیا مجھے تجھے دینا ہے ہم برادر ہیں کا مطلب یہ ہے ان اللہ امراب اللہ احسان اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا نہیں احسان کا حکم دیتا ہے یعنی تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے میرا حصہ کتنا بنتا ہے تمہیں یہ دیکھنا ہے میں دوسرے کو کیا دے سکتا ہوں یہ برابر یعنی کا لفظ نہیں بولنا برابر تو بہت زیادہ تجارتی لفظ ہے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے کاروباری لفظ ہے یہ یعنی ناپتول بہت ہے دادا کو ڈنڈی سیدھی رہنی چاہیے برابر لیکن حضور کریں یہ بھی دیکھنا نہیں ہے مجھے تو احسان کرنا ہے دوسرا میرا بھائی ہے بھائی ہے بھائی میں کیا برابری دیکھنا ہے تو آپ ان علامہ اشد و ننا سے کلوم اخوا اور آپ فرمایا الخلق و اللہ ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے فیملی ہے عیال اللہ ساری جتنی بھی کائنات ہے اللہ کی فیملی ہے وہ خیر الخلق من احسن اللہ عیال اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کی فیملی کی سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے خیر ناسمین فرما جو کہ فیملی کا یعنی اللہ کے پریوار کا کے لیے اچھا ہے وہی اللہ کو پیارا ہے کہیں کوئی لفظ حضور ایسا نہیں بول رہا جس میں بھید بھاؤ کر رہا ہوں میں پوری منسانیت کو اللہ کا فیملی قرار دے رہے ہیں اور جو اصول آپ دے رہے ہیں وہ بھی یہی وہ آدمی مسلمان نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں لا خیر رفیم اللہ اللہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جس سے لوگ پیار نہ کرتے ہوں جو لوگوں سے پیار نہ کرتا ہوں حضور اقدس رحمت العالمین کا میں بتا رہا ہوں یعنی جس جو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو دوسروں سے محبت نہ کرتا ہو اور جس سے دوسرے محبت نہ کرتے ہوں اس لیے حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور اقدس کے بارے میں کہ حضور کو جو بھی ایک نظر دیکھ لیتا تھا وہ حضور سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا اور مسلمان ایمان کی پہچان یہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس سے نفرت نہیں کرتے اور جو جس کی ذات سے لوگ نفرت کرتے ہیں حضور فرما رہے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے ایمان محبت پیدا کرتا ہے ایمان نفرت نہیں پیدا کرتا یہ حضور کا کردار ہے ان دشمنوں کے مقابلے میں بھی جنہوں نے حضور کو کوئی کسر نہیں چھوڑی دکھ پہنچانے میں رحمت اللہ عالمین یعنی سیرت تو آپ کے سامنے آئے گی اسٹیج بائی اسٹیج میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں جو آج اسلام کے اوپر بلیم ہے جس طرح کا بلیم ہے ہر چیز کو اس کے پس نظر میں رکھنا چاہیے اور وہ پس منظر آپ کے سامنے آئیں گے ساری باتیں جو اور جو الزامات اسلام پہ لگتے ہیں ان کو ان شاء اللہ ایکسپلینیشن آپ کے سامنے آئے گا لیکن یہ کہ حضور علیہ وسلم بیٹھے ہیں جناب جابر کی حدیث ہے بخاری شریف آپ بیٹھے ہیں یہودی کا جنازہ گزرا لوگ اس کے ساتھ تھے حضور کھڑے ہو گئے اس کے رسپیکٹ میں آپ کھڑے ہو گئے صابی حضور جناب جابر نے رسیہ کی اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ یہودی آپ جانتے ہیں کتنے دشمن تھے حضور کے اسلام کے مسلمانوں کے کثر نہیں چھوڑی تھی کوئی آپ کھڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے حضور یہ تو یہودی کا جنازہ تو آپ نے فرمایا علیہ سے حاضہ بشارہ کیوں کیا یہ انسان نہیں ہے یعنی تم نے صرف یہ سوال اٹھایا کہ یہودی ہے تم نے یہ نہیں کہا کیا یہ انسان نہیں ہے بنیادی چیز تو اس کا انسان ہونا ہے انسان ہونے کے ناطے اس کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے دشمن ہے تو کیا ہوا دشمن کے لیے بھی حضور اقدس اعظم کے پاس اتنی وسیع نظری ہے رحمت العالمین ہے آپ تمام جہان کے لیے رحمت مہربانی چڑیا جناب عامر کی حدیث ہے حضور اقدس کے پاس لا کے چھوڑ دی انہوں نے چادر لپٹی ہوئی تھی چادر لا کے حضور کے پاس چھوڑی اور دیکھا دیکھ چڑیا بچڑیا لپٹی ہوئی تھی آپ نے فرمایا جناب عامر سے کیا ہے یہ ان کا حضور میں جا رہا تھا جھاڑی کے پاس سے تو یہ بیٹھی تھی میں نے اس کو جو ہے چڑیا کو رومال میں بھر لیا تو اس کی ماں اوپر منڈلانے لگی میرے اوپر میں نے اس کو پکڑ کے بند کر لیا تو اس پہ گر پڑی ہے چڑیا پہ اس کو ڈھانپ لیا ہے اب میں نے آپ کے سامنے چادر کھول دی تو بھی چھوڑ نہیں رہی اپنے بچے کو آپ نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے مجھے سچائی کے ساتھ بھیجا ہے اللہ کو اپنے سارے بندوں سے ایسا ہی پیار ہے جیسے اس چڑیا کو اپنے بچے سے پیار ہے یہ لاگت شاہ فرمایا اتنا ہی پیار ہے ان تعلیمات میں آپ جس شخص کو پڑھ رہے ہیں وہ کون شخص ہے وہ رحمت العالمین ہے یا زحمت ہے وہ دنیا والوں کے لیے یا وہ انسان زحمت ہے یا رحمت ہے دنیا والوں کے لیے اس کا پھیلا ہوا دین حضور کو تشریف لے جا رہے ہیں لشکر کو لے کر راستے میں چیوٹوں کی قطار جا رہی تھی چوٹیوں کی قطار گزر رہی تھی تو پورے لشکر کو روک دیا آپ نے پیروں میں چونٹیاں نہ آ جائیں چونٹیاں کھچل نہ جائیں پیروں کے پیروں کے نیچے لشکر رکا رہا جب تک چونٹی کی قطار گزر نہیں گئی تو جو رسول اپنی پوری فوج کو چوٹیوں کے لیے روک دے کیا وہ انسانیت کے لیے دہشت و زحمت بن سکتا ہے رحمت اللہ عالمین ہے حضور وسلم ہمارے کیسے بن سکتا یہ آپ کی پوری زندگی آپ فرماتے ہیں وہ آدمی مسلمان نہیں لائما جو خود کھانا کھاتا ہے اور جس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے اب ہمارا وہ آدمی مسلمان نہیں جس کے پڑوسی اس کے ہاتھ اس کی زبان کی ایزا سے محفوظ نہیں ہوتے من لائے امن جا رہا ہے اور اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ پڑوسی کا رنگ کیا ہے یا پڑوسی کا دھرم کیا ہے یا پڑوسی کس نسل کا یا کس زبان کا ہے ایسی کوئی وضاحت نہیں کر رہے ہیں یہ پورا کریکٹر ہم کو یہ پور آپ کو سمجھا دینا ضروری ہے چونکہ مدنی زندگی میں آپ دیکھیں گے کلیشز ہوئے کلیشز ہوئے ہیں جنگیں ہوئی ہیں آپ بدر بھی آئے گا وحد بھی آئے گا خندق بھی آئے گا یہ شروع سے اگر آپ کا مطلب یہ کہ سمت ذہن کی صحیح نہ کر دی جائے تو دوسروں کی پھیلائی غلط فہمیوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں آپ جو تاریخ کو بناتے ہیں ہسٹری میکرز ہیں تاریخ ساز ہیں اس لیے شروع میں وہ حضور کی شخصیت آ جانی چاہیے آپ کے سامنے اور یہ تو ہمارے سامنے شروع سے ہے حضور علیہ وسلم جو ہے دیکھیے مدینہ پہنچنے کے بعد پہلے ہی کام کیا کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے مکے میں کہے تھے تو ان کے لیے آپ سات سو دینار بھیجتے کہ تاکہ وہ گیہوں یا غلہ خرید کے جو ہے قہض زیادہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے یہ کون ہے وہ ہیں جنہوں نے نکال دیا ہے حضور کو مکے سے اور جنہوں نے آپ کو گھر بار سے اور آپ کے گھروں سے محروم کر دیا ہے ان کا اتنا درد ہے آپ کے دل میں وہاں جانے کے بعد بھی وہ جس کو مصر کا اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ جا کر بادشاہ ہو گئے وہ مدینہ جا کے بادشاہ ہو گئے ان کے دل میں وہ درد ہے کہ ان کے لیے وہ غلہ بھجواتے ہیں ان کا حضرت ان لوگوں کے لیے حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو اور آپ کے صحابہ کو حتیٰ کہ آپ کی بیٹیوں تک کو سخت اذیتیں پہنچائیں سخت تکلیفیں دیں اور گھر بار چھوڑنے میں مجبور کیا یہ کریکٹر ہے اس انسان کو ہم نے اپنا ماڈل بنایا ہے اور جس ملت نے اتنے عظیم انسان کو اپنا ماڈل بنایا ہو ظاہر ہے وہ ملت دنیا کے لیے زحمت نہیں بن سکتی لوگوں نے مسلمانوں کو سمجھا نہیں مسلمان تو ایک پیار لفظ بھی کوئی اس سے بولے تو اس کے لیے اپنا جان و دل قربان کر دیتا ہے لیکن کسی خاص مقصد کے تحت کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کرنے کی جو ایک جدوجہد شروع کی ہے تاریخ ہر ظلم کا حساب لے لیتی ہے اس ظلم کا بھی حساب لے گی ایک دن یعنی اس قوم کو اس دین کو دین رحمت کو جس طرح سے پلان کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے وہ ایک ایک چیز گواہ رہے گی حالات گواہ رہیں گے حضور کا تو ہمارے دیکھیں کہ طائف میں آپ دیکھیں طائف میں آپ تشریف لے گئے آپ نے سنا ہی ہے پچھلے سال میں نے آپ کو سنایا تھا طائف میں آپ تشریف لے گئے ام الحسن کے بعد جب کہ جناب خجل کبرا کو دفن کر کے آپ تشریف لے گئے طائف میں پیدل چل کے گئے وہاں وہاں کسی نے آپ کو پانی کے لیے گھونٹ کے لیے بھی نہیں پوچھا پتھر مارے آپ کے اوپر اور اس کے بعد آپ جب بے ہوش ہو کے خون خون زخمی ہو کے لو لہان ہو کے گر پڑے تو زید ابن حارث نے دیکھا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ عالمون قومی اللہ قوم کو معاف کر دینا اس قوم کو معاف کر دینا جاہل قوم ہے مجھے پہچانتی نہیں اس کی ایک اپالوجی اس کی ایک معذرت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے باوجود بھی اب اس کے بعد زید ابن حارث کہتے ہیں کہ یہ دعا بھی تو مانگے حضور کہ طائف کی بد قسمت زمین جس پہ آپ کے لوہ کے قطرے گرے ہیں ان بختوں پہ بد بختوں پہ ٹوٹ پڑے ان پہ آگ کے دریا برس جائیں ان کی کھیتیاں جلس جائیں اور یہ دونوں پہاڑ جو طائف کے دونوں طرف ہیں مل جائیں حضور یہ کچل جائیں آپس میں یہ دعا بھی تو مانگی تو آپ نے فرمایا کہ زید میں دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں زحمت بن کے دنیا ہوں میں ان کے لیے بد دعائیں مانگنے کے لیے تو نہیں آیا اور پھر آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے تو اس کی سزا انہیں مت دینا کیونکہ یہ مجھے پہچانتے نہیں جو کچھ جرم ہوا ہے وہ نادانستگی میں ہوا ہے جان کے نہیں ہوا یہ آپ نے دعا دی لیکچر دینا سیمینار میں تقریر کرنا اور آنکھیں گھما گھما کے انسانیت کے حقوق کے لیے بولنا یہ بہت آسان ہے اور اس کے ذریعے جو ہے منسٹریاں قبضہ لانا یہ بہت آج کل کا فیشن ہے آسان بات ہے لیکن زخمی انگلیوں کے ساتھ اور ٹوٹے گھٹنوں کے ساتھ اور خون بہتے ہونٹوں کے ساتھ بندگان خدا کے لیے رحمت کی دعائیں صرف وہ مانگ سکتا ہے جس کا کردار ہو رحمت جس کے دل میں رحمت ہو سارے انسانوں کے لیے اخبار میں سرخی چھپانے کے لیے یا ٹی وی کے اسکرین کے اوپر چہرہ چمکانے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں انسانیت کا درج اس کے دل میں ہو وہی مانگ سکتا ہے ایسی دعائیں وہی کہہ سکتا ہے اس طرح کی چیز مکے میں آپ آئے بادشاہ ہوتے بے قول مسٹر کارلائل کی اگر آپ تو جب فتح مکہ آپ نے کی تھی تو اس وقت آپ چاہتے تو گن گن کے بدلے لے رہے تھے سب سے ساری زیادتیوں کے جو ہوئے لیکن تاریخ گواہ ہے ہم سے اسمت نے لکھا ہے اس بات کو حضور جب گئے تو آپ نے اپنی ٹھوری اونٹ کے کوہان سے لگا رکھی تھی چھکے ہوئے تھے اکڑے ہوئے نہیں تھے آپ اونٹ کوہن سے اس لیے لگا رکھی تھی آنکھ اٹھائیں گے تو ان ظالموں سے نگاہ ملے گی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا حضور کے ساتھ اور وہ شرمندہ ہو جائیں گے آنکھ نہیں ملنی چاہیے آنکھ نہیں اٹھانی چاہیے آنکھ سے آنکھ نہ ملا پائیں گے وہ لوگ اس لیے آنکھیں جھکا رکھی تھیں آپ نے اس کے بعد جب خانہ کعبہ کے آنگن میں آئے اور آپ نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا سارے لوگ بیٹھے تھے ہبار جنہوں نے جناب زینب رضی اللہ عنہ کو دھکا دے کے اونٹ پہ سے گرایا تھا اور پیٹ کا بچہ بھی ساکت ہو گیا اور وہ خود بھی وہ حضور کی بیٹی وہ بھی بیٹھا وحشی جنہوں نے حضور عباس کے پیارے چچا کو نیزا مار کے شہید کیا دھوکے کے ساتھ وہ بھی اور ایسے ابو جہل کا بیٹا اکرما بھی کہنے لگے انتاخن کریم آپ بہت شریف آدمی ہیں یہ جواب دیا حضور کو آپ نے پوچھا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا تو کہا آپ شریف آدمی ہیں جھلا یاد ہے حضور تو آج شریف شرافت یاد آئی میری اور میری بیٹی کو جب اونٹ پہ دھکا دیا تھا اور اس کے پیٹ کا بچہ تک ساقت کر دیا تھا تو شرافت یاد نہیں آئی فاطمہ کو دو سال کی بچی کو تم نے گالیاں بکی کوشش اور خانے کعبہ کے آنگن سے دھکے دے دے کے نکالا تم نے آپ کہہ سکتے تھے میرے چجا کو شہید کیا میرے گھر والوں کو بے عزت اور رسوا کیا مکے کے ایک ایک ذرہ گواہ ہے تمہاری ان ظالمانہ حرکتوں کا آپ نے کچھ بھی نہیں کہا ایک لفظ بھی نہیں آپ نے کہا تو صحیح بالکل میں ضبو مان تم مان میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا جو کنویں میں پھینک کے آئے تھے ان کو تخت شاہی بھی بٹھایا تھا میں وہ سلوک کروں گا تمہارے ساتھ تم جا سکتے ہو تمہیں ایک لفظ نہیں کہوں گا میں ایک ڈانٹ بھی نہیں دوں گا تمہیں ایک چھڑکی بھی نہیں دوں گا میں تم کو دل میں اگر رحمت نہ ہو کردار نہ ہو سچی انسانی ہمدردی نہ ہو تو یہ کردار کس کا ہو سکتا ہے العالمین کا ہی تو ہو سکتا ہے میں نے کہا تھا بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے آپ دیکھیے کہ ابو جہل کا ہی بیٹا اکرما بھاگا بہت بڑا دشمن تھا ابو سفیان خود ابھی تو کہتے ہیں حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کثر تو چھوڑی نہیں تھی بدر میں عہد میں ظلم و ستم کی کی خود انہی بیوی ہندا نے اب تو ہندا رضی اللہ عنہ کہوں گا حضرت حمزہ کا کلیجہ چاک کر کے اور جگر چبا کر اور پھینک اگلا تھا آپ کو یاد جب نکلا نہیں گیا تو اگل دیا تھا اور ناک کان کاٹ کے ہار بنا کے پہنا تھا اور فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور کے سامنے زبان گستاخی سے بات کی تھی اس نے کہا کہو لا الہ الا اللہ اللہ تو کہا لا الہ تو کہیں گے اللہ نہیں کہیں گے یہ کہا تھا ابھی کہا کہو کہ عہد کرو کہ بیٹے کو قتل نہیں کرو گی اپنے تو کہا تھا کہ بیٹے کو ہم قتل کریں گے آپ نے قتل کیا ہے ہمارے بیٹوں کو اس طرح سے کہا تھا یہ سب لوگ مجھے تھے اکرما ابو جہل کا بیٹا سارے لوگ تھے لیکن حضور نے یہ اکرما گئے بھاگ کر اور بھاگنے کے بعد جنگ اس میں پھنس گئی کشتی ان کی سمندر میں اور کہہ دیا تھا کسی نے کہ قتل کا فرمان ہو گیا تمہارے لیے بھاگ بھاگ کے گئے کشتی پھنس گئی ملا نے کہا کہ اب اللہ سے دعا مانگو کشتی نکل جائے گی تمہاری تو اکرما کے دل میں آیا یہی تو کہتے ہیں محدث اللہ بھی اور یہاں بھی وہی کہنا پڑ رہا ہے تو چلو لوٹ کے وہیں چلیں وہاں گئے لوٹ کے یہ سوچ کر کے بس اب تو جاؤں گا اور مجھے ختم کرا دیں گے کیوں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے مخالفت میں حضور کی ابو جہل کا بیٹا ہے لیکن حضور بیٹھے ہیں خانہ کعبہ میں دروازے میں دیکھا اکرما آ رہے ہیں تو آپ خود آگے بڑھ کے دروازے تک گئے چل کے استقبال کے لیے اور سینے سے لگا لیا اور کہا مرحب راک بل مہاجر اکرما دل سے استقبال ہے تمہارا مہمان تمہارا دل سے استقبال ہے تو رحمت اللہ عالمین ہونے کا جو حضور اقبص کا جو مطلب ہے یہ کردار جو آپ کا جھلکتا ہے پورا اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا کردار ہے یہ خالی پروینڈا نہیں ہے یہ الیکشن اسٹینٹ نہیں ہے یہ مانو ادھیکار کی باتیں کرنا یہ خالی لوگوں سے واہ لوٹنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کیریکٹر ہے پیغمبر اسلام علیہ اسلیم کا اور اس ملت کا جو ان کے اوپر ایمان رکھتی ہے اور پھر جب میں کہا کہ رحمت العالمین کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ ایک خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے رحمت ہے تو اس میں یہ دعویٰ بھی شامل ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی سکھ آپ کو دکھائی دیتا ہے یا جو کسی بھی چیز میں آپ کو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو ایکسپلینیشن کبھی الگ سے ہو جائے گا لیکن ایک اشارہ دن میں آپ عرض کروں کہ آج کی دنیا کی جو قوانین اور جو دستور جن اصولوں پر قائم ہیں اور جن سے دنیا کے اصول بنے اور جن سے دنیا میں رحمت اور سکھ پھیلا آپ اگر تجزیہ کریں اور ایڈسس کریں گے تو آخر میں ہمارے حضور ہی آپ کو دکھائی دیں گے اب مثال کے طور پر جیسے کہتے ہیں کہ صاحب جمہوریت ہے کہ صاحب نظام حکومت عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے کہاں سے لائے یہ کس نے کہا حضور نے کہا نا امرو شعرا بھی نہ ہو کام عوام کے مشورے سے ہونے چاہیے خود بہ رفا سے لائے آج انٹرسٹنگ کی بات ہے سارے انسان برابر ہیں چارٹر آف ہیومن رائٹس میں بھی ہے میگنا کارٹا میں فرانس کے بھارت کے پنشیلا میں کہاں سے لائے اس نے تو کہا تھا اللہ عربی اعلیٰ آجمی ولا اعظمی اعلیٰ عربی ولا اسود اعلیٰ احمر ولا احمر اعلیٰ اسود الناس سک بنو آدم و تراب کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر عربی کو اجمی پر اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت کوئی پردھانتا نہیں ہے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں آدم مٹی سے بننے تھے مٹی کو غرور زیب نہیں دیتا حضور نے کہا تھا وہیں سے آیا یا مثلا دنیا کہتی ہے کہ عورتوں کو مہیلاؤں کو حق ملنے چاہیے مہیلا رکشا مہیلا قانون کمیشن بن رہے ہیں حضور نے تو فرمایا تھا جنت ان کے پیر کے نیچے ہے وہاں سے تو لائے تھے آپ تھوڑی آپ نے کتھوڑی بنایا ہوا ہے آپ نے تو نچایا ہے کپڑے اتارے ہیں عورت کے جسم سے لطف اندوز ہوئے ہیں بسکٹ پر بلیڈ کے اشتہار کے اوپر بنیانوں کے اشتہار کے اوپر صبح شام ہر ہر وقت آپ تو لطف اندوز ہوتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے ماں کی خدمت میں جنت ہے عورت جو ہے وہ شاہکار ہے اللہ تبارا تعالیٰ کا پیار کا سمندر ہے وہ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بیوی ہو تو شوہر کے اوپر بیٹی ہو تو باپ کے اوپر ماں ہو تو بیٹے کے اوپر پیار لٹاتی ہے اپنا زندگی بھر وہ اپنا تو حضور نے کہا تھا آپ کہتے ہیں فکر و خیال کی آزادی ہر آدمی کو اپنے دھرم پر چلنے کی اس کے پرچار کی آزادی خیر آزادی کیا دیتے ہیں کتنی پتہ ہے کتنی آزادی دیتے ہیں آپ لوگ دیکھیے آنکھوں سے آزادی اور جو سلوک ہے وہ بھی دیکھا ہے یہ تو ہمارے حضور نے کیا کہا کر کے دکھایا اللہ اقرا دین دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور آپ نے اشاد فرمایا اگر میری حکومت میں رہنے والے کسی غیر مسلم کو کھنوچ بھی لگی آپ کا آپ کا اشاد گرامی ہے کسی غیر مسلم کو جو مسلمان نہیں ہے اگر کھروچ بھی لگی میری حکومت میں تو میں اس غیر مسلم کی طرف سے حشر کے میدان میں خود مقدمہ اللہ کے حضور پیش کروں گا جنت کی خوشبو نہیں سونگ پائے گا وہ شخص یہ آپ نے شاد فرمایا اور ایسا ہوا اور ایسا کر کے دکھایا کسی کی کھروچ تک نہیں لگی کھروچ تک نہیں لگی کسی کی تو یہ ساری چیزیں کہ فکر و خیال کی آزادی ہے اور یہ کہ صاحب عورت کا حق ہے اور کہ جمہوریت ہے یہ سارے انسان برابر ہیں یہ سب حضور سے تو ملے توحید آپ نے دیا آج شرک اپنے آپ مٹ رہا ہے دنیا سے یا اس کو معقول بنانے کی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دنیا میں آپ دیکھتے ہیں مساوات کی بات کر رہے ہیں کمیونسٹ لوگ یا آزاد سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں کیپٹلسٹ یا دنیا میں ایک کا زمانہ ہے دنیا شر کو اس طرح کی چیزوں کو بھول کی جا رہی ہے اور ایک خدا کے اوپر حتیٰ کہ وہ دھر وہ لوگ وہ مذاہب پہ جو مشرکانہ کہے جاتے ہیں وہ بھی اب ایک ایشورواد کی بات کرنے لگے یا سر پرویشر کی بات کرنے لگے یہ سب کس کی رحمت ہے کس نے دیے ہیں یہ سارے سارے اصول کس نے دیے ہیں کہیں ڈیموکریسی کے روپ میں جمہوریت کے روپ میں کہیں حتیٰ کہ کمیونزم کے روپ میں بھی جی، جو دھارائیں پھوٹ رہی ہیں یعنی کہ سب کو مزدور کو اس کا حق ملنا چاہیے یہ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری مل جانی چاہیے ایکسپلائٹیشن نہیں اور یہ کہا تھا دولت میں دولت جو ہے وہ صرف سرمایہ داروں کی ملکیت نہیں بننی چاہیے بلکہ اس کا حق سب کو ملنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں بنیادی جو انسپریشنس ہیں یہ خیالات ہیں ملے تو حضور سے ہیں غلط روپ میں ظاہر ہو رہے ہیں لیکن کوئی پانی یہاں سے پھوٹ رہا ہے کوئی پانی وہاں سے پھوٹ رہا ہے کوئی پانی وہاں سے پھوٹ رہا ہے سوتے سب حضور کے دریا کے ہیں اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک دن یہ سارے سوتے پھوٹ کے حضوری کا دریا بن جائیں گے دنیا میں میں جو آج کسی روپ ہم کو دکھائی دیتے ہیں یہ بن جائیں گے ان آتینہ کل اللہ نے وعدہ فرمایا اے رسول میں نے آپ کو نہر کوثر دی نہر کوثر کا مطلب ہے خیری اور بھلائیوں کی نہر یعنی اسلام جو ساری دنیا میں بہے گی وہ نہر جو ساری دنیا میں ایک دن بہے گی جھجک جھجک کے تھوڑا تھوڑا اظہار ہو رہا ہے اس کا کہیں کمیونزم کے روپ میں کہیں ڈیموکریسی کے روپ میں کہیں سیکولرزم کے روپ میں وہ ہے وہی وہی تعلیمات جو غلط روپ میں اور تھوڑا سا ہو کے پیش ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں ایک دن تو حضور کے رحمت العالمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے ہر اصول میں دنیا کے ہر قانون میں رحمت بن کے موجود ہیں دنیا کے ہر امن و امان میں ہر لائن آرڈر میں آپ رحمت بن کے موجود ہیں تجزیہ کریں آپ چودہ سو برس پہلے دنیا کیا تھی اگر آج چھین لیں وہ سب کچھ جو حضور نے دیا ہے تو دنیا کہاں پہنچ جائے گی جو کچھ تبدیلی دکھائی دیتی ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے اس لیے آپ ہیں رحمت للعالمین یعنی آپ سارے جہان کے لیے سب لوگوں کے لیے رحمت ہے آپ کی تعلیمات آپ کی شخصیت آپ کا کردار سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے اور رحمت ہے تبھی اسلام دنیا کی طاقت بنا بھی کوئی مذہب دنیا میں ظلم سے نہیں جیتا جاتا بن سکتا ظلم سے کوئی چیز نہیں پھیلتی دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم سے جیت حاصل کر لیں کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کچھ کے فلسفے یہی ہیں جو ظلم سے جیت حاصل کر لیں گے ظلم سے کبھی دنیا میں کوئی جیت نہیں ملتی جب بوڑھی ماؤں آنکھیں میں ڈوبی ہوں اور جب عورتوں کے پلو جو ہے پھٹے ہوئے پلو جو ہے چیخ رہے ہوں تو ان کے پھٹے ہوئے پلو کسی کی عظمت کا پرچم نہیں بن سکتے کبھی بھی معصوم بچوں کی آہوں سے کسی دھرم کا چہرہ بلند نہیں ہوتا کبھی بھی کوئی بھی دھرم اگر انسانیت ہے تو کبھی ظلم کے نہیں ظلم سے کچھ نہیں کیا دلوں کو صرف محبت سے جیتا جا سکتا ہے اور اسلام میں محبت تھی اس لیے دنیا بھر کو جیتا بھی اس نے جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے جیت لیا اسلام نے تلوار سے گردن جھکتی ہے دل تھوڑی جھکتا ہے گردن کٹتی ہے دل تھوڑی کٹتا ہے یہ دل کٹ گئے لوگوں کے یہ دل جھک گئے لوگوں کے لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی قربان کر دی اس نام کے اوپر یہ تلوار سے ہوا یہ ظلم سے ہوا یہ تشدد سے ہوا آپ کر کے دکھا دیں کتنا ظلم کر تو رہے کوئی ہٹا کسی نے چھوڑا اس دامن کو کوئی چھوڑا ہم قرآن کریم نے کہا کوئی جرم نہیں ہے ان ایمان والوں کا سوا اس کے کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو عزیز ہے یعنی انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے اللہ الحمید تو اس سے کچھ نہیں ہو سکتا کبھی بھی اگر اس کے باوجود بھی جب جب مائیں مار مار کے رو رہی ہوں اور بچوں کا خون بہ رہا ہو اور گھروں میں آگ لگ رہی ہو اس کے باوجود بھی اگر کسی کا تو وہ دھرم نہیں ہے وہ سے دھرم نہیں ہو سکتا وہ ایسے لوگ نہ کسی دھرم کے انویائی ہو سکتے ہیں نہ ماننے والے ہو سکتے ہیں مسلمان ہی کیوں نہ ہو مسلمان اسلام نے یہ تعلیمات نہیں دی اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اسلام دین رحمت ہے دین محبت ہے جو اس کی تعلیمات ہیں اس کو غلط طور سے انٹرپریٹ کر دیتے انٹرپریٹ کرتے ہیں لوگ کچھ لوگ ٹھیک ہے اسلام کی تاریخ میں جنگ بھی ہوئی ہے جنگ کس کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ جنگ کی بنا پر اسلام آتنکوادی ہو جائے گا بھارت کی چین سے جنگ ہوئی تو بھارت آتنکوادی ہے دنیا میں ہر ملک میں فوج ہوتی ہے فوج کیا کے لیے ہوتی ہے ناشتہ کرنے کے لیے ہوتی ہے فوج کیا کے لیے ہوتی ہے تو ہر ملک آتنکوادی ہے جہاں بھی فوج ہے جنگ جو ہوتی ہے وہ دیکھ ضرورت کے تحت ہوتی ہے ایسی اردو گیتا کیا ہے جنگ کی تاریخ نہیں ہے مہا بھارت کی تاریخ نہیں ہے تو گیتا آتن کی تعلیم دیتی ہے یہ کہہ سکتے ہیں شری کرشن ارجن کی جو ہے جنگ نہیں ہوتی کیا کس کے اتہاس میں نہیں ہے کس کی تاریخ میں نہیں ہے اس کو پیش کر کے تاریخ کو بگاڑنا اور کسی دین کو کسی شخصیت کو غلط روپ میں پیش کرنا کسی خاص پلان کے تحت چل جاتی ہے کچھ دن دھان بازی زیادہ دن نہیں چلتی تاریخ گرد ڈال دیتی ہے ایسی ہر کوشش کے اوپر حضور کا یہ سامان دائر دامان رحمت ہے ایک عجیب پنڈت نہرو نے بھی اس کا آج کا اعتراف کیا ہے دنیا میں کسی بھی شخص کے آگے مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے دی ہنڈریڈ اس میں حضور کو پہلا مقام لیا گیا سو وہ شخصیتیں جو تاریخ کو پلٹ دیا ان میں فرسٹ پہلا مقام حضور اقبال کو دیا ہے اس نے جو کہا مسلمان نہیں کرسچن ہے وہ پہلا مقام لیکن وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کی ہسٹری میں ایسا انسان جس نے اتنی کم مدت میں ایک تہائی دنیا کو اپنے پیروں میں جھکا لیا ہو سوائے حضور کے ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا یعنی محمد مصطفیٰ اتنے عظیم شخصیت کوئی دکھائی نہیں جس کی اتنی تاریخی کامیابی ہوں کوئی شان کا آدمی لا کے دکھائیے اور پھر یہ کہ خالی سلطنت نہیں خالی فوج نہیں خالی ہتھیار نہیں دل پلٹ دیے سیرتیں بدل بدل دیں پورا ایک شخصیتیں تبدیل کر دیں ایسا آدمی اس شان کا اس کردار کا اس عظمت کا کوئی دوسرا ہو تو لا کے دکھائیے تاریخ میں ہسٹری میں اس ٹکر کا کوئی آدمی ہے نہیں دشمن تک مانتے ہیں اس بات کو تو یہ چیز جو ہے حضور کا دین کا اسلام خود اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے اسلام کا مادہ ہے سین لام میم سلامتی شانتی اسلام کے لفظ اسلام سلامتی سلیم المسلمون ملسانی ویدی ہے یعنی نا المسلم من سلیم المسلمون ملسانی ویدی سلامتی اردو میں آپ بولتے بھی ہیں وہی اسلام کا مادہ ہے اور ایمان کا مادہ عالف میم نون ہے امن ان کے تو لفظ خود انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ حضور کیسے معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں چنانچہ حضور نے فرمایا قسم خدا کی یہ دین جو ماحول قائم کرے گا اس میں یہ ہے کہ ایک عورت سنا سے حضرہ منہ تک سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اس کو کوئی خوف نہ ہوگا اللہ کے سوا سونا اچھالتی ہوئی جائے گی ایک عورت سنا سے حضرہ منہ تک اور ظاہر غیر مسلم عورت ہوگی وہ مسلمان عورت کے ساتھ تو فقاہ گرام محرم کا مسئلہ کھڑا کر دیں گے سے حضرت تک تو بغیر مرتی جا کے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا یہ تو یہ معاشرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے کہہ رہا نہیں راستہ پرامن ہونا ضروری ہے اور پھر حج کو بھی کہا گیا اور اللہ علیہ سے حج البید تمام کائنات کے لیے فرض ہے حج تمام دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں اور بنیادی شرط اس کی یہ ہے کہ راستہ پر امن ہو یعنی راستے میں کہ خطرہ ہے تو پھر حج فرض نہیں ہوتا اور آج ساری دنیا کے مسلمان میں فرض ہے تو حضور کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کو یعنی یہ کہ جس دن دنیا میرے ہاتھ میں آئے گی اور دنیا کے کسی راستے پہ خطرہ نہیں رہے گا کیونکہ مسلمان ہر جگہ سے حج کو آئے گا ہر راستہ پر امن ہونا چاہیے صاف مطلب یہ ہے تو آپ کا دین دین رحمت ہے اور اس کے لیے اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ کے سامنے آئیں گے اس سلسلے بیان میں حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی ان کے پاس لے کے گیا قینچی کیا قینچی اچھی بنتی ہوگی میرٹھ کا کہیں کا ہوگا تو ان کے تم قینچی لے کے کیوں آئے ہمارے پاس تم سوئی لے کے آتے ہمارے پاس اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم کاٹتے نہیں ہم جوڑتے ہیں یعنی ہمارا پیغام جوڑنا ہے ہمیں تو سوئی لے کے آتے تم سوئی کاٹے کو جوڑتی ہے قینچی تو جوڑے ہوئے کاٹتی ہے حضرت علیہ مقولہ ہے انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بکھیرتا ہے تم اس کی راہ میں پھول بکھیر دو کیونکہ اگر تم نے بھی کانٹے بکھیرے تو پھر ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے تمہارے لیے بھی کہیں کوئی راستہ بچے گا نہیں سب کانٹے کانٹے ہوں گے ساری دنیا میں قرآن کریم کی آیت ہے اتفا بھی لدھی آسن و سیاح اور ادھر نہ بہین وطن کا عظيم حضور سے ارشاد فرمایا گیا حضور آپ کے ساتھ کوئی بھی برائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں رحمت کریں اتفاع ملتی ہی احسن السیہ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے یہ دوسرے آپ کے ساتھ برائی کریں گے پتھر ماریں گے آپ ان کو دعائیں دیں گے اگر آپ ایسا کریں گے یعنی برائی کے بدلے آپ بھلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کل تک جو آپ کا کٹر دشمن تھا وہ آپ کا بہترین دوست بن گیا ہے فیض الدی بین کا وبے نہ اداوتن کا نہو ولی حمیم یہ حضور کا پیغام ہے یعنی ایک لفظ میں میں نے کہا تھا کہ ایک شخصیت میں کبھی کبھی ایک لفظ تعارف کرا دیتا ہے حضور کی شا... یہ انجینئر ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یہ سائنسداں ہیں حضور کو ایک لفظ میں سمجھنا ہے تو آپ رحمت ہیں رحمت ہیں آپ تمام دنیا کے لیے تمام جہان کے لیے رحمت ہیں اور قرآن کریم نے اس کا فارمولہ آپ کو دیا کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پر اس کے نتیجے میں وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے دشمنی ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دشمن کو ختم کیجیے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اسے رہنے دیجیے دشمنی ختم کیجیے یہ ہے اسلام کا پیغام یہ اسی سے حضور کی شخصیت جانی جاتی ہے اسے اسلام کا لفظ بھی پہچانا جاتا ہے اور یہ ہی پوری آپ کی سیرت ہے جو آپ کے سامنے مرحلہ وار انشاءاللہ یہ مدنی زندگی میں آئیں گی اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس پہ توفیق عطا فرمائے محمد محمد وعلى وعلى ال ال كما باركت على على ابراهيم ابراهيم انك حميد مجيد ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد تو